وصحبہ وسلم بزرگان ملت امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں رسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ہو جلیل القدر صحابی ہے جب ان کی وفات کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا بیٹا عبداللہ قریب آ کر بیٹھ گیا یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹا قریب آیا انہوں نے رونا شروع کر دیا روئے جا رہے روئے جا رہے سارے لوگ تسلی کے جملے کہہ رہے ہیں اور موت کے بستر پر ہے آخری گھڑیاں ہے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے اس قدر کیوں رو رہے ہو آخر کیا تکلیف ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے موت کے بستر پر فرمایا بیٹے زندگی میں میرے اوپر تین دور گزرے تین الگ الگ قسم کے دور زندگی میں میرے اوپر گزرے بیٹا ایک دور زندگی کا وہ تھا کہ جب میں کفر پر تھا شرک پر تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا میں ان سے نفرت کرتا تھا میرے لیے دنیا کے سب سے مبغوز ترین اگر کوئی تھے تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے اگر اس دن میرا انتقال ہو گیا ہوتا تو میں سیدھا جہنم میں چلا جاتا لیکن بیٹے زندگی میں پھر میری زندگی کا ایک دوسرا دور آیا اور یہ وہ دور تھا جس میں مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنا نصیب ہو گیا میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن گیا مجھے ایمان نصیب ہو گیا نبی کی صحبت نصیب ہو گئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتا تھا اور اتنا محبت کرتا تھا حضور مجھ سے محبت کیا کرتے تھے حضرت حضرت عمرب عاص رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن بیٹے نبی کے چہرے پر اتنا روب اور دبدبا تھا کہ کبھی میں نبی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکا لیکن بہت محبت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے بیٹے خدا پاک کی قسم اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں سیدھا جنت میں چلا جاتا لیکن بیٹے زندگی کا وہ دور بھی گزر گیا اور اب میں تھرڈ دور میں تیسرے دور میں ہوں اور اب حالت یہ ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ایک زمانہ ہمارا گزر گیا ہمارے حالات بدل گئے زندگی کے رہن سہن کا طریقہ بدل گیا دنیا کے اندر ہم بھی لگ گئے اور اب یہ ڈر کھائے جا رہا ہے پتہ نہیں موت کے بعد میرا کیا حال ہوگا اگر اللہ راضی ہو گیا تب تو بیڑا پار ہے لیکن اگر نبی کے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میری گزری ہے اگر اللہ نے اس پر پکڑ لیا تو بیٹے مجھے کوئی ہمت نہیں ہوتی یہ کہنے کے لیے کہ شاید میں جنت میں جاؤں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں میرا پروردگار میری پکڑ نہ کر لے اور یہ کہہ کر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ روئے جا رہے تھے روئے جا رہے تھے اور اس کے بعد عجیب بات فرمائے مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میری وفات کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تم میری قبر پر کھڑے رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا کلمہ پڑھتے رہنا اور روایت کے الفاظ یہ ہے حضرت عمر عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میری قبر پر اتنی دیر ٹھہر جانا اتنی دیر ٹھہر جانا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے لکھتا لکھتے اپروکسیمیٹلی ون آور یا one and and half hour اتنی دیر میری قبر پر تو رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے تو بیٹے نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن ابن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جان اس کی کیا وجہ تو جواب یہ دیا کہ بیٹا بہت ڈر لگتی ہے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتی ہے فرشتوں کے سوال و جواب سے بیٹا اگر تو قبر کے پاس رہے گا شاید توری ہمت بند جائے گی کہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے کچھ انسیت ہوگی اور اس وقشت کے وقت میں کچھ آسانی کا معاملہ ہو جائے گا اندازہ لگاؤ کتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن حال ان کا یہ ہے کہ اتنے گھبرا رہے ہیں اللہ کو میں کیا جواب دوں گا موت کے بعد میری کیا کیفیت ہوگی یہ ان صحابہ کرام کا حال ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں منقول ہے موت کا وقت آیا سارے شاگرد ان کے ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ روئے جا رہے روئے جا رہے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ کیوں اس طریقے سے رو رہے ہو فرمانے لگے میری موت کا وقت آ گیا ہے پتا نہیں کیا معاملہ ہوگا تو ان شاگردوں نے یہ کہا آپ نے خود ہمیں یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک عمل بتلایا تھا اور فرمایا تھا عمل زندگی میں کرتے رہنا حتی تلقونی علی یہاں تک کہ حوض پر تم سے ملاقات کروں گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ سے اللہ اللہ کے نبی حوض کوثر پر ملیں گے پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جی ہاں میرے نبی نے ضرور مجھے کہا تھا اور امید بھی ضرور ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک مٹھی میں کچھ لوگوں کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں پھر دوسری مٹھی میں کچھ اور لوگ لوگوں کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں یعنی اللہ نے اس زمانے میں روحوں کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں میں اس مٹھی میں نہ آ گیا ہوں جن کا شمار جہنمیوں میں ہونے والا ہے یہ صحابہ بے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال ہے یہ ایسے ایسے حالات ان کی زندگی میں آئے اتنی نیکیاں کر کے گئے لیکن ایک ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں کون سی ہم سے لگدیش ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہم سے اگر ناراض ہو گیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنے ہیں اور یہ وہ صحابی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کی باؤنڈری تک انہیں الوداع کرنے کے لیے گئے تھے اتنے بڑے صحابی ہے موت کا وقت آیا موت کے بستر پر ہے دھاڑے مار مار کر روئے جا رہے ہیں لوگ جمع ہے بیوی بچے سارے لوگ جمع ہے سب پوچھتے ہیں کہ یہ یمن کے گورنر معاذ کو کیا ہو گیا یہ کیوں اس طریقے سے رو رہے ہیں کسی نے پوچھ لیا کہ معاذ کیا موت سے بہت ڈر لگتا ہے کیا موت سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے اس طرح رو رہے ہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا موت تو آنا یقینی ہے وہ تو آنے والی ہے آ کر رہے گی لیکن دل میں ہمیشہ یہ تمنا تھے کہ اللہ میری موت اس حالت میں آتی رمضان کا مہینہ ہوتا میں روزے کی حالت میں ہوتا میں بھوکھا پیاسا ہوتا اور میدان جہاد میں گیا ہوا ہوتا اور دشمن سے میں مقابلہ کرتا روزے کی میری حالت بھوک اور پیاس کی میری حالت میں بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا اور پھر وہ وقت بھی آتا کہ دشمن میرے اوپر کنٹرول کر لیتے مجھے زمین پر گرا دیتے اور میری زبان کو کاٹ کر مجھے شہید کر دیتے اور پھر جب میری اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہوتی اور اللہ مجھے پوچھتے معاذ کیا لے کر آئے ہو معاذ کیا لے کر آئے ہو تو میں انگلی کے اشارے سے اپنے منہ کی طرف بتاتا اللہ زبان کاٹ دی گئی ہے میں بول نہیں سکتا ہو البتہ اشارے سے یہ کہتا کہ مولا یہ زبان تیرے راستے میں کاٹی گئی ہے اور اشارہ کر کے اللہ کو کہتا کہ مولا روزے کی حالت میں شہید ہوا ہو اے اللہ موقع دے دے کہ مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے کہ ابھی جنت میں افطاری کرو اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوسر کے پانی سے میں افطاری کرنا یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے میرے بھائیوں ایسے کئی صحابہ کے واقعات ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں فکر لگی رہتی تھی کہ موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا کس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے جلیل القدر عالم دین تھے انہوں نے ایک مرتبہ خط لکھا ہمارے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں زندگی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسے بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں بڑی بڑی شخصیات اور پرسنالٹیز ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے پھر لوگ ان کی بایوگرافی لکھتے ہیں لوگ ان کی زندگی کے حالات لکھتے ہیں اب جب بعد میں لوگ ان کی زندگی کے حالات لکھتے اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں اتنی بڑی وہ شخصیت تھی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا کاش ہم نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہوتا کاش ہم نے ان سے کچھ علم حاصل کیا ہوتا لوگ افسوس کرتے ہیں کفی افسوس ملنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ والا چلا گیا کاش میں نے ان کی قدر کر لی ہوتی زندگی میں لوگوں کو ان کا علم کا ان کے مقام کا پتہ نہیں تھا حضرت یہ عام متن حالات ہو رہے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضرت شیخ زکریہ رحمت رحمت اللہ علیہ کو کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد بھی یہ معاملہ ہو اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں آپ کو جو میں نے دیکھا ہے اور آپ کو اللہ نے جن خوبیوں سے نوازا ہے میں آپ کے بارے میں کچھ حالات لکھوں اسے پرنٹ کرواؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کو آپ کے مقام کا پتا چلے لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی کا پتا چلے لوگ آپ کے پاس لوگ آپ سے فائدہ اٹھائے ورنہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر لوگ افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ہم شیخ کی قدر کو نہیں جان سکے یہ یہ ایک لیٹر اس میں ڈسکرائب کی ساری باتیں اور حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی بڑے عالم دین تھے انہوں نے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو بھیجا حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے پورا خط پڑا اس کے بعد ایک لائن میں جواب دیا اور وہ جواب سننے کے قابل ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی منظور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی منظور اور پھر ایک لائن لکھی نہ مجھے میری آخرت کے انجام کا علم ہے نہ آپ کو پتا ہے والسلام محمد زکریہ اتنے بڑے شیخ الحدی سے لیکن جواب یہ لکھ رہے ہیں نہ مجھے اپنی عاقبت کا علم ہے کہ نہ جانے میرا آخری وقت کیسا ہوگا نہ تمہیں میرے بارے میں علم ہے کہ میری آخری گھڑی کیسی ہوگی تو میں کس بنیاد پر یہ پرمیشن دو کہ تم میرے حالات لکھو مجھے تو اپنی آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے اور آخری گھڑی کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں آئے گی کیا میری زندگی میں حالات بعد میں آئیں گے یہ ان اللہ کے اولیاء کا ان اولیاء اللہ کی شان تھی کہ انہیں یہ فکر رہتی تھی پتہ نہیں دنیا میں تیاری نہیں کی ہے آخرت میں معاملہ کیا ہوگا اس سے میرے بھائیو ہم اندازہ لگائے کہ آج تو نہ ہمارے پاس اعمال ہے نہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ چلو ہمارا بیڑا پار ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے نہ جانے دنیا کے دھوکے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے جس میں میں بھی مبتلا ہم سب مبتلا اللہ ہم سب کی فادت فرمائے قرآن کریم نے اسی کی منظر کشی کی ہے قرآن کہتا ہے وہ كَفَرُوا نہ ماء ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے گرمی کا موسم ہے سخت گرمی ہے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ پیاسا ہو چکا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے جب وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے تو دور اسے پانی نظر آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا ہے وہ دھوپ کی وجہ سے راستے پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامنے پانی ہے اور اس پانی کی امید میں وہ جلدی جلدی وہاں سے اترتا ہے اور دوڑتا ہوا پانی لینے جاتا ہے جب وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اور آگے اسے پانی دکھائی دیتا ہے وہ اور آگے بھاگتا ہے وہاں جاتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے بھاگتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے شام ہو جاتی ہے پانی اسے نہیں ملتا قرآن کریم نے فرمایا کہ کسراب بقیا یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا کچھ بھی اسے نہیں ملتا خالی پیاسا واپس لوٹ جاتا ہے اگزیکلی آج ہماری حالت دنیا میں یہ ہے دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور روزی حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز نہ صحیح کی تمیز نہ غلط کی تمیز ہم بھی بھاگے جا رہے ہیں یہ حاصل کر لو وہ حاصل کر لو جبکہ جانتے ہیں کہ ملے گی اتنی ہی روزی جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے لیکن مزاج ہے ہمارا ہم بھاگے جا رہے ہیں ہماری جوانی اس میں صرف ہو گئی ہمارے بڑھاپا اس کے اندر آ گیا آنکھوں بدن میں جھریاں پڑ گئی آنکھوں میں موتی آ گئے لیکن اپنی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایک دن وہ آئے گا بھاگتے بھاگتے بھاگتے ہم قبر تک پہنچ جائیں گے قرآن کہتا ہے لم یجد ہو کچھ بھی نہیں ملے گا گائندہ اور قبر میں جانے کے بعد پھر ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور جب اللہ حساب لے گا فَوَفَّاهُ حِسَابًا وہ پروردگار حساب لینے پر آئے گا تو پورا پورا حساب لے گا دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں بے حساب و کتابی جنت میں داخل کر دے ورنہ اس کا حساب بڑا خطرناک ہے اور اللہ فرماتے واللہ سریع الحساب میں تو بہت جلدی حساب لوں گا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد سن رائز کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا سارے انسانوں کا سارے جنات کا سارے چرند و پرند کا سب کا حساب شروع ہو جائے گا زوال ہونے سے پہلے تو حساب کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو وہ حساب دینا ہے اس کے لیے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں ہمیں فکر کرنی پڑے گی اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا موت کا جب تصور کرو گے اور ان حالات کے بارے میں سوچو گے تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بڑے زبردست شاعر بھی تھے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک خود کا واقعہ بیان کیا فرماتے ہیں کہ میں کابت اللہ گیا ہوا تھا اور میں کابت اللہ کا طواف کر رہا تھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس درمیان میں میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی ایک بوڑھے آدمی پر جو بوڑھا آدمی کابت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے فرماتے جب میں طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گیا تو ایسی اندر سے دردناک آواز نکل رہی تھی اور اس طرح وہ بوڑھا سجدے میں رو رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی بوڑھا ہے جس نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہوں گے بہت اللہ کو ناراض کیا ہوگا اور اب اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے یہ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے لگتا ہے بہت بڑا کوئی گنے گار ہے یہ دل میں خیال آیا حضرت فرماتے اور میں تواف کرتا رہا فرماتے میں تواف کرتا رہا کرتا رہا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جب ان کے قریب پہنچا تو میرے کان میں یہ آواز آئی وہ بوڑھا جو رو رہا تھا اور گڑ گڑا کر رو رہا تھا اس کی آواز میرے کان میں یہ پڑی وہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ اے اللہ اگر تو میری نیکی قبول نہ کرنا چاہے اگر تو میری نیکیاں قبول نہ کرنا چاہے تو مولا مت کر کم از کم میرے گناہ تو معاف کر دے کم از کم میرے گناہ تو معاف کر دے یہ جملہ سننا تھا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فوراں سمجھ گیا یہ آدمی کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں نے سمجھا کوئی بوڑھا ہے جو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور بہت گناہ کر کے آیا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پر رک گیا اس کے رونے کو سنتا رہا اور انتظار کر رہا تھا کون ہے یہ بندہ جو ایسی عجیب و غریب دعا مانگ رہا ہے اور اس طرح اللہ سے مانگ رہا ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے میاں نے اپنے سر کو اٹھایا جب سر اٹھایا میں دیکھ کر حیران ہو گیا وہ اور کوئی نہیں تھے بلکہ پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام سنتے ہمارا دل کہتا ہے وہ ایسا اللہ کا ولی تھا کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اس اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے کہ روئے جا رہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے مولا نیکی نہ قبول کرنی ہو تو مت کر کم از کم تو میرے گناہ تو معاف کر دے ایسے ہی اللہ کے گدرے گزرے کہ اس طریقے سے ان کے حضور قلبی تھی ہر وقت یہ کیفیت رہتی تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حالات میں لکھا ہوا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں سکسٹی قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں سکسٹی قرآن ختم کرتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عام دنوں میں تحجد کی نماز میں روزانہ دس پارے پڑا کرتے تھے عام دنوں میں تحجد کی نماز میں دس پارے پڑا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر ایسا تھا ایک مرتبہ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی ہنی بھی شہد کی مکھی آ گئی اور آ کر اس نے ان کو کاٹنا شروع کیا یہ اپنی نماز میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی جب انہوں نے دیکھا ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو بارہ سے تیرہ جگہ ایسی تھی جہاں پر اس ہنی بی نے انہیں کاٹا تھا بارہ سے تیرہ جگہ اور اتنی تکلیف ہو رہی تھی لوگوں نے کہا کہ جب اتنی تکلیف ہو رہی تھی آپ نماز کو توڑ دیتے اس کو بھگا دیتے یہ ہنی بھی کو مکھی کو اڑا دیتے جواب دینے لگے اللہ سے بات کر رہا تھا اللہ کے سامنے حاضر تھا ہمت نہیں ہوئی کہ نماز توڑ کر کسی غیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہی ان اللہ والوں کی شان ہے تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نصیب ہو جائے ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے ایک دن آئے گا ہم سب کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا اور جب اللہ کی طرف سے بلا ہوا آئے گا ہمیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو کس طریقے سے اللہ کے سامنے ہماری حضوری ہو اس کے لیے ہمیں موت سے پہلے تیار تیاری کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ موت بڑی خطرناک چیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی زندہ آدمی کی چمڑی کو کینچی سے کاٹا جائے سیزر سے کاٹا جائے اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ تکلیف روح کے نکلنے کے وقت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی آدمی کو گرم گرم بوائلنگ میں اس کے کسی بدن کے حصے کو ڈالا جائے اس کے بدن کا حصہ جتنا جلے گا جتنی تکلیف ہوگی اس سے کئی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی کے بدن سے روح کو نکالا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے ورنہ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کبھی کبھی اگر ہم فائر کے پاس ہو اور اگر ہماری انگلی ذرا سی جل جائے ذرا سی انگلی آگ میں چلی گئی فائر میں چلی گئی ذرا سی جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارا پورا وجود ہل جاتا ہے ہم انگلی پکڑ کر پانی کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ذرا سی فنگر ہماری بن ہو جائے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح نکلنے کے وقت بھی اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوتی ہے بلکہ حکمت یہ لکھی گئی ہے کہ دیکھو جب انگلی تمہاری جل گئی تمہیں اتنی تکلیف ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ انگلی میں جہاں پر انگلی جلی ہے وہاں کی جو روح تھی جو سینس تھا وہ ذرا سا وہاں سے ہٹ گیا جلنے کی وجہ سے وہ روح اندر چلی گئی تو اتنی تکلیف ہوئی اندازہ لگاؤ جب پوری باڈی سے روح کو کھینچا جائے گا اس وقت کیسی تکلیف ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما فرمائے یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہے اتنی تکلیف ہے پانی کا پیالہ قریب میں پڑا ہوا تھا ہمارے نبی پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اپنے سر کے اوپر پانی لگاتے اور حضور دعا کرتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت اللہم انی للموت لسکرات نبی کی زبان پر یہ جملہ تھا اللہ اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے بلکہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت سناؤں اس دن میں نے لیڈیز پروگرام میں بھی یہ حدیث سنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ میرے ایک نوجوان صحابی کی طبیعت بہت خراب ہے اور موت کے قریب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی زیارت کرنے کے لیے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک اور بات یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ جب میرا رب چاہتا ہے تو مجھے ایسی ایسی چیزیں بتاتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی مجھے نظر آتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہے کہ جب اللہ چاہتا مجھے کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی مجھے نظر آتی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت جب میں اس نوجوان کے قریب تھا ملک الموت مجھے بتلائے گئے اللہ کی طرف سے مجھے ملک الموت دکھلائے گئے اور میں نے یہ دیکھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس صحابی کی روح قبض کرنے آئے ہیں اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلی کو ان کے سینے میں گاڑا روح نکالنے کے لیے انگلی کو سینے میں ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے صحابی کے سینے میں انگلی کو گھڑا گیا ہے اور روح کو نکالا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ تھے فرمایا اللہ کے نبی نے اے ملک الموت اے موت کے فرشتے ذرا آسانی کا معاملہ کرنا ذرا آہستگی کا معاملہ کرنا اس صحابی کو تکلیف نہ ہونے پائے تو اس ملک الموت نے جواب جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ آپ کے صحابی ہے یہ آپ کی صحبت یافتہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کے صحابہ کی روح نکالی جائے تو بڑی آسانی سے نکالی جائے اسی لیے تو اللہ کے نبی میں نے روح کو میں نے انگلی کو اندر ڈال کر روح کو کھینچنا شروع کیا ہے ورنہ جب عام لوگوں کے پاس جاتا ہو تو اپنے پورے پنجے کو گھاڑ دیتا ہو اپنے پورے پنجے کو گھاڑ کر روح کو نکالتا ہو میرے بھائیوں سوچو کیسا وقت ہوگا جب ہماری روح نکالی جائے گی جب اللہ کی طرف سے بلاو آئے گا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہم اگرچہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو اللہ کی مانے موت کی تیاری کرے لیکن خدا کی رحمت سے بھی کبھی مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ تھا بہت گنے گار بہت بڑا گار رات دن اللہ کی نافرمانی کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا میں یہ کہا یا ربی یا یا یا ربی کا مطلب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار ابھی تو آگے کوئی جملہ نہیں بولا کہ اللہ معاف کرنا اللہ مغفرت کرنا جسٹ یہ جملہ بولتا ہے یا ربی اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ایعلم ان لہو ربن یواخذو ارے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو میرے بندے کو یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے اسی لیے تو یہ مجھے مجھے پکار رہا ہے فرشتے یہ معافی مانگے یا نہ مانگے اس نے مجھے پروردگار مان کر پکارا ہے میں نے اسی پر اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے جرم جرم عظیم ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمارا پروردگار بھی رب عظیم ہے اور جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف کرتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ایمان اسی کا نام ہے دل میں خوف بھی ہو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ اعلان کر دے گا کہ میں سارے بندوں کو جنت میں ڈال ڈالوں گا اپنے سارے بندوں کو جنت میں ڈالوں گا ایک کو جہنم میں ڈالوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے نہ ڈال دیا جائے اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ یہ اعلان کر دے میرے سارے بندوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا میں سب کو جہنم میں بھیج دوں گا ایک ہی کو جنت میں بھیجوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے میں ہی وہ ایک بندہ ہوں گا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اسی کو کہتے ہیں علیمان بین الخوف والرجا کہ ایمان نام ہے امید کا اور اللہ سے ڈر کا ایک طرف جنت میں جانے کی امید بھی ہو مولا کو راضی کرنے کی امید بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کے غصے کا اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہے انشاءاللہ ہمارا ایمان ایمان کامل بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے ایک ایک سنت کو زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین